حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فرض نماز سے پہلے چار رکاتے پڑھتے تھے اور ان میں فاصلہ نہیں کرتے تھے یعنی ایک سلام سے پڑھتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انتیس